اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں ہی اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل